اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں میں تو کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے